دنیاوی آزمائشوں اور مصائب سے خلاصی ایک روایت میں ارشاد گرامی ہے کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم میں سے کسی پر کوئی مصیبت یا دنیاوی معاملات میں کوئی بلا یعنی آزمائش اور تکلیف آ جائے تو وہ اس کے ذریعے دعا کرے تو وہ مصیبت اور آزمائش اس سے ہٹ جائے گی وہ چیز مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے لا الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور ارشاد فرمایا میں ایک ایسا کلمہ بتا جانتا ہوں جو مصیبت زدہ بھی ہے اسے پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت دور فرما دیتا ہے وہ میرے بھائی یعنی یونس علیہ السلام کی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین